نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں ہم انسانوں کو زویل عقول کہا جاتا ہے زویل عقول کا مطلب ہوتا ہے عقل والے لوگ اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کو غیر زویل عقول سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی عقل بغیر والے لوگ انسان اور انسان کے زمرے میں جن ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عبادتوں کا مکلف بنایا اور ہم لوگوں کو زوی القول کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے عقل دے رکھی ہے عقل کی روشنی میں ہم سوچتے ہیں عمل کرتے ہیں لیکن یہ عقل والے لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں وہ تین ٹائپ کے ہیں عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے لیکن عقل کے استعمال کے اعتبار سے تین قسم کے لوگ دنیا میں نظر آتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہے جنہیں اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے لیکن اپنے ایموشنز کی وجہ سے جذبات کی وجہ سے احساسات کی وجہ سے فیلنگز کی وجہ سے وہ عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں عقل پڑھے لکھے لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہنرمند لوگ بڑے بڑے بزنس کے مالک ہیں لیکن ایموشنس اور جذبات کی وجہ سے اپنی عقل کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے نتیجے میں بے عقلی کے کام کرتے ہیں اور کیسی بے عقلی کے کام کہ گائے ایک جانور ہے اس کو وہ دیوی کا روپ دے دیتے ہیں کہ گائے ہماری ماتا ہے اور پھر اسی کی پوجا کرنے لگتے ہیں وہ گائے جو پیشاب کر رہی ہے اس پیشاب کو برکت والا سمجھ کر پیے جا رہے ہیں پیپل کا درخت دیکھا اس کو خدا مان لیا پیپل کے درخت کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا اتنا ہی نہیں سانپ جن کو ہم موزی جانور سمجھتے ہیں ناگ پنچمی کا وقت آتا ہے تو دودھ لے کر اسی سانپ کو اور ناگ کو دودھ پلا رہے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی پوجا کر رہے ہیں بلکہ ایسے ایسے دیوی دیوتا بنا لیے کہ چہرہ ہاتھی کا پیٹ انسان کا پھولا ہوا اور اسی کو گنپتی بپا کہہ کر اس کے پیچھے عبادت کرنے لگے تو اتنا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے عقل دی ہے سوچنے کا طریقہ دیا ہے لیکن ایموشنز جذبات اس کے اندر ایسے بہ گئے ہیں کہ ایک عقل مند آدمی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کیسے قسم کے لوگ ہیں اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں تو ایک تو اس قسم کے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں دوسرے ایسے قسم کے لوگ ملتے ہیں کہ جو عقل ہی کے پیچھے بھاگتے ہیں سب کچھ عقل کی روشنی میں سب کچھ عقل کے بلبوتے پر سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی مسئلہ بتاؤ کوئی بھی دین کی بات کرو سائنس کیا کہتا ہے ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے عقل کیا کہتی ہے لاجک کیا کہتا ہے اسی کے پیچھے دیوانے ہو کر پھر رہے ہیں بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا کوئی میسج ہوتا ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے بس ایسی مادہ پرستی میں آ گئے ہیں کہ ہر چیز میں لاجک چاہیے ہر چیز میں سائنس چاہیے اور سائنسی کے پیچھے دیوانے ہو چکے ہیں اور ان کا ایک مفتی ہے جس کا نام ہے مفتی گوگل جو مسئلہ سولو کرنا ہے گوگل پر سولف کرے گا جو معلوم کرنا ہے گوگل پر ڈھونڈنے جائے گا اور اسی کو اپنا سب کچھ اس نے سمجھ رکھا ہے یہ بھی بڑے عقل پرس قسم کے مادہ پرس قسم کے لوگ ہیں جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کوئی بھی عبادت بتاؤ نماز ہو روزہ ہو زکات ہو یہ فوراً اس میں لگ جائے گا کہ آئی ٹیونز پر اس کا ایپ ملے گا یا نہیں ملے گا اینڈرائڈ میں اس کا اپلیکیشن موجود ہے ہے یا نہیں وہ اسے ڈھونڈنے بیٹھ جائے گا وہ نماز کے لیے بھی ایپس ڈھونڈتا ہے روزے کے لیے بھی ایپس ڈھونڈتا ہے ہر جگہ پر اس کا اینڈرائڈ جو کہے اور آئی ٹیونز جو کہے اسی کو اس نے دین بنا کر رکھا ہے یہ بھی سراسر نادانی ہے اور تیسرا ایک وہ عقل والا انسان ہے جو عقل کا انکار نہیں کرتا عقل کو فالو کرتا ہے عقل کی بنیاد پر سوچتا ہے عقل کے مطابق کام کرتا ہے لیکن اس کا بلیف یہ ہے کہ عقل کے سہارے پر چلوں گا جہاں عقل سٹاپ ہو جائے گی وہاں پر میرے اللہ کی وحی کے علم پر عمل کروں گا کہو سبحان اللہ یہ ہے ایمان والا یہ ہے پکا مسلمان یہ ہے دیندار کہ عقل کا انکار نہیں ہے یس اللہ نے عقل دی ہے سوچنے کے لیے اور قرآن نے تو جگہ جگہ پر کہا کہ اپنی عقل کے ذریعے سے سوچو الم ترا کئی جگہ پر قرآن کہتا ہے الم ترو کئی جگہ پر قرآن کہتا ہے افلم ینظرو کئی جگہ پر قرآن کہتا ہے افلا کئی جگہ پر قرآن کہتا ہے ہے یہ سب جگہ پر اللہ دعوت دے رہے ہیں عقل دی ہے تمہیں سوچو سوچو عقل کے ذریعے غور کرو کرو اس کے بعد عمل تو عقل کا ہمیں انکار نہیں سائنس کا ہمیں انکار نہیں ٹیکنالوجی کا ہمیں انکار نہیں ہم سب کو مانتے ہیں لیکن یاد رکھنا ایک جگہ وہ آ جاتی ہے کہ سائنس کو آگے سمجھ میں نہیں آتا عقل سام آگے ہوش کھو بیٹھتی ہے ایسی ایسی جگہ پر ایک ایمان والا قرآن و حدیث کے ذریعے سے اور وہی کی روشنی میں عمل کرنے لگتا ہے اور یہی کمال ایمان کی علامت ہے کہ ایمان والے کے نزدیک اس کا نظر اس کے مولا کا فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اسی کو وہ اپنی معراج سمجھتا ہے تو یہ ویری امپورٹنٹ ایشو آج کے لیے ہے کہ ہم صرف عقل کی بنیاد پر مسائل سولو نہ کریں صرف اپنی عقل پر زور نہ دے میری عقل کیا کہتی ہے اور سائنس کیا کہتا ہے اور ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے انکار نہیں ہے لیکن اصل تو ہمارا مرجع یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے اور میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں قرآن تمہیں کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان عقل کے خلاف نہیں ہوگا اور اگر ہمیں عقل کے خلاف لگتا ہے یہ ہماری عقل کی کمزوری ہے کل خود اسے مان لیں گے زمانے تک لوگ انکار کر رہے تھے نا عمل کو اللہ کیسے وزن کرے گا عمل کو کس طریقے سے وزن کیا جائے گا اور نہ جانے کتنی باتوں کا انکار کر رہے تھے آج سائنس نے ترقی کی انسان نے خود اپنے ذہن سے یہ سب کچھ پروف کر دیا ہر چیز کا تم وزن کر سکتے ہو ارے ہوا دکھائی نہیں دیتی ہے اس کے بھی فورکاسٹ بیان کیے جاتے ہیں اور جو چیز دکھائی نہیں دیتی ہے اسے بھی وزن کر لیا جاتا ہے آج کے زمانے میں یہ سب ایزی معلوم ہوتا ہے اسی طرح جیسے جیسے زمانہ گزرے گا ہمارا دل کہے گا ایمان کہے گا قرآن کی ہر بات ہماری عقل کے مطابق ہے حدیث کی ہر بات ہماری عقل کے مطابق ہے اگر ہمیں نہ سمجھ میں آئے تو یہ ہماری نادانی ہے تو برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل ضرور استعمال کرے لیکن اس کی ایک لمٹ ہے اس لمٹ کے بعد میں جب عقل عمل نہیں کرتی ہے تو شریعت کا وہی کے علم علم کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اور اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا ایمان والو سبب تم اختیار کرنا لیکن نظر مسبب الاسباب پر رکھنا عقل جو کہے وہ کرنا اور جتنے اسباب دنیا میں ہے کرنا لیکن نظر میرے اوپر رکھنا اور یاد رکھنا سبب اختیار کرنا پڑے گا بغیر سبب کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے ایک اچھی اگزامپل سے میں اس کو سمجھاؤں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ یہاں سے فائیو ہنڈریڈ کی دوری پر ایک ماؤنٹن ہے اس ماؤنٹن پر تمہیں چڑھنا ہے اور پیک تک پہنچنا ہے ایک مند ایسا بھی ہوگا کہ جو کہے گا کہ بس چلنا ہے دیٹ مینس میں واک کروں گا چلتا جاؤں گا چلتا جاؤں گا فائیو ہنڈریڈ تک چلوں گا اور پہاڑ پر چڑھوں گا وہ آدھے ہی راستے میں ٹے ہو جائے گا آدھے ہی راستے میں تھک جائے گا وہ پہاڑ تک نہیں پہنچ پائے گا عقل کا اس نے استعمال ہی نہیں کیا ایک آدمی وہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے مجھے عقل دی ہے آج کے زمانے میں سائنس نے بہت ایسی چیزیں ایجاد کی ہے جس سے ٹریولنگ ایزی ہو جاتا ہے تو میں ایک شاندار گاڑی میں سوار ہوں گا اور مائلز کے سفر کو طے کروں گا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا 500 مائل کی دوری تک چلا گیا پہاڑ پر پہنچ گیا اب اگر وہ اپنی عقل کو چلانے لگے کہ جب فائیو مائلز تک یہ گاڑی چل کر آئی ہے تو یہ پہاڑ پر بھی چڑھ سکتی ہے ہم اس کو نادان کہیں گے کہ اب تیری عقل کو چھوڑ یہ گاڑی اوپر نہیں جائے گی تو بھی نیچے گر جائے گا تو بھی ختم ہو جائے گا لیکن وہ آدمی جس کے پاس عقل بھی ہے اور سمجھ بھی ہے وہ یہ کہے گا کہ گاڑی میں بیٹھ کر میں ماؤنٹن تک جاؤں گا ماؤنٹن پر پہنچنے کے بعد میں چاہے کتنی بھی یہ گاڑی ہو یہ گاڑی اب مجھے کام نہیں آئے گی اب تو مجھے خود ماؤنٹن کلائمبنگ کرنی پڑے گی مجھے خود کلائم کرنا پڑے گا اپنے پیروں سے چلنا پڑے گا اس کے بعد میں میں پہاڑ پر پہنچوں گا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک چیز کو لے کر بیٹھو گے تو نہیں چلے گا اکل کو چھوڑو گے تب بھی نقصان میں اکل کے بوتے پر چلو گے تب بھی نقصان میں لیکن سمجھداری استعمال کرو گے کہ جہاں تک گاڑی گاڑی چلی چلی آگے پیروں سے چڑھنے کی ضرورت ہے بالکل اسی طرح اکل کی روشنی میں چلتے رہو لیکن جب ضرورت پڑ جائے قرآن اور حدیث کا علم جو وہی کا علم ہے اس کا سہارا بھی تمہیں ضرور لینا پڑے گا اور اسباب کے اختیار کے بغیر چارہ نہیں ہے کوئی یہ سوچے اللہ نے روزی تو مقدر میں لکھ رکھی ہے تو کیوں میں کمانے جاؤں میں گھر پر بیٹھا رہوں گا اللہ نے روزی لکھی ہے وہ پہنچا دے گا لوگ کہیں گے یہ بے وقوف نادان بھوکا مر جائے گا ارے کوشش تجھے کرنی پڑے گی دینے والا اللہ ہے ہو سکتا ہے تیری کوشش کامیاب ہو ہو سکتا ہے ناکامیاب ہو لیکن ٹرائی اور ایفرٹ تجھے کرنا پڑے گا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے کھانا پڑے گا کھانا لانا پڑے گا ہاتھ سے اٹھا کر کھانا پڑے گا تب جا کر بھوک ختم ہوگی یس بھوک کو مٹانے والا اللہ ہے لیکن اسباب کا اختیار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے اسی لیے قرآن کریم میں چلیے جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا سیدنا نو علیہ السلام کو اللہ نے کہا تمہاری قوم نافرمانی کر رہی ہے اور اب تمہاری قوم کے اوپر میرا عذاب آنے والا ہے میں پانی بھیجوں گا اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی سیلاب ہی سیلاب ہوگا فلڈ ہی فلڈ ہوگا اے نو کشتی بناؤ اپنے لوگوں کو بٹھاؤ جو ایمان والا تمہارے ساتھ بیٹھ جائے گا اس کو میں کشتی سے پار کر دوں گا باقی سب کو ڈبو کر ختم کر دوں گا اللہ چاہتے تو بغیر کشتی کے بھی تو بچا سکتے تھے کیا ضرورت تھی اللہ کو کہ کشتی ہوگی بوٹ میں بیٹھیں گے تبھی جا کر میں بچاؤں گا اللہ چاہتے تو بغیر کشتی کے بھی بچا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ یہ سبق دینا چاہتے تھے اسباب اختیار کرنا پڑے گا اور باقاعدہ قرآن کہتا ہے کہ نو علیہ السلام کو ڈیزائن بھی بتلائے ایسی کشتی بنانا اور باقاعدہ اللہ سپروائز کر رہے تھے کہ اس طریقے سے کشتی بناؤ وسنائل فل ہماری ہماری میں تم تمہاری کشتی کو تیار کرو انہوں نے کشتی تیار کی لوگوں کو بٹھایا سیلاب آیا کشتی پار ہو گئی ایمان والے بچ گئے باقی سب ختم ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا سیدنا مریم علیہ السلام پریگننٹ پریگنٹ ہے لیبر پین شروع ہو گئے ہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا وہ حسی علی کبھی جز ان نخلا تاک کی رتبن جنیہ جنیا کہ مریم کھانا تمہارے پاس نہیں ہے تو دیکھو یہ درخت یہاں پر موجود ہے درخت پر کھجورے موجود ہے درخت کو ہلاؤ زور زور سے اس کے پتے ہلاؤ کھجور گرے گی یہ تر کھجورے کھا لینا اور اپنے پیٹ کو بھر لینا کیا اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو آٹومیٹیکلی کھجور سپلائی نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندی مریم کو کھجور نہیں دے سکتا تھا اللہ چاہتے تو کھجور کیا جنت کا کھانا پہنچا دیتے لیکن اسباب اختیار کرنے کہا گیا کہ نہیں مریم تمہیں اس طرح کرنا پڑے گا نتیجے میں کھجور گرے گی اس کھجور کو تم کھا لینا معلوم ہوا کہ قرآن نے بھی ہمیں حکم دیا اسباب تم اختیار کرو کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے یہاں تفسیر کے پروگرام میں کئی مہینوں سے چل رہا ہے وہاں بھی ہم نے یہی سبق پڑھا سیدنا یوسف علیہ سارے دروازے بند کر دیے لاک کر دیا چاروں طرف سے اور دعوت یوسف علیہ السلام کو کہ ہئی تلک آؤ میرے پاس اب میں تمہارے لیے ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ڈور چاروں طرف سے لاک ہے پورا روم بند ہے بچہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر کمرہ بند ہوگا اور لاک ہوگا تو میں باہر نہیں نکل سکتا یوسف علیہ السلام کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا لیکن یوسف علیہ السلام نے اس وقت سوچا اللہ نے مجھے اسباب اختیار کرنے کہا ہے میرا کام ہے بھاگنا اللہ کا کام ہے دروازہ کھولنا یوسف علیہ السلام بھاگے اللہ نے دروازہ کھول دیا یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر نکل گئے اور اس طریقے سے پاک دامنی کا ثبوت دیا تو یہ ساری ایگزامپلس قرآن کی دیکھ کر دیکھ کر میں یہ پروف کرنا چاہتا ہوں کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے ہم اسباب اختیار کرتے جائیں گے ہاں کرنے والی ذات اللہ کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی فی کہ اللہ کو میں نے اس طرح پہچانا کہ میں کوئی ارادہ کرتا تھا ہنڈریڈ پرسنٹ کوئی پلان فائنلائز کرتا تھا جب وہ پلان پورا نہیں ہوتا میں سمجھ جاتا تھا کہ میں پلان بناتا ہوں لیکن سب سے بڑے پلان بنانے والے کو یہ منظور نہیں ہے اسی لیے پرشین میں ایک پروب ہے تدبیر کند بندہ و تقدیر کند کھندہ پرشین لینگویج ہے تدبیر کند بندہ و تقدیر کند کھندہ کہ بندہ پلاننگ کرتا ہے تو پروردگار اس کی پلاننگ پر ہسنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے تو لاکھ پلاننگ کرتا ہے میں نہیں چاہوں گا کچھ نہیں ہو سکتا اور چاہوں گا تو تیری پلاننگ کے بغیر بھی مکمل کر دوں گا یہ اللہ کی شان ہے ورنہ بندے کو ضرور کام کرنا ہے ہم نہیں دیکھتے ایک پہلوان ایک ریسلر ایک باکسر اپنے سامنے ہے چکن رکھا ہوا ہے دودھ رکھا ہوا ہے فروٹس رکھے ہوئے ہیں کھائے جا رہا ہے اور پہلوان بنتا جا رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی ہے وہی چکن وہی دودھ وہی ساری چیزیں وہ بادام پستے اس کو دو یہ ذرا زیادہ کھا لے گا کہے گا مجھے انڈائجیشن ہو گیا مجھے ڈائریا ہو گیا مجھے فوڈ پوائزن ہو گیا وہ بیچارہ ہاسپٹل بھاگ جائے گا تو یہ کون کرنے والا ہے یہ اللہ کی ذات ہے اسی میں شفا رکھ دیتا ہے اسی میں بیماری دے دیتا ہے یہ اللہ کی شان ہے ایک آدمی ہے روم میں داخل ہو رہا تھا اچانک اس نے ڈور پر دیکھا کہ ایک بڑا سانپ آیا ہے تو روم میں داخل ہونے سے وہ ڈر گیا کہ اندر جاؤں گا سانپ مجھے کاٹ لے گا میں مر جاؤں گا وہ باہر نکل کر آ گیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ باہر آیا اللہ کا کرنا تھا سیلنگ گر گئی اور وہ پوری سیلنگ کی وجہ سے کمرہ ختم ہو گیا یہ بچ گیا اور یہ کیسے بچ گیا یہ تو سمجھتا تھا کہ سانپ مجھے ختم کر دے گا اس لیے پیچھے بھاگا لیکن اسی نے اس کی زندگی بچا لی یہ اندر چلا گیا ہوتا سیلنگ اس پر گرتی ہے ختم ہو جاتا یہ باہر بھاگ کر آیا نتیجے میں یہ بچ گیا تو سمجھتا تھا کہ کی کی وجہ وجہ سے سے مروں گا اللہ نے اسی اسے زندگی عطا کر دی مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کسی زمانے میں جب انڈیا میں تھا ایک نیوز پڑھا تھا میں نے کسی پیپر میں کہ ایک شادی تھی ایک بس جا رہی تھی بارات تھی بہت سارے لوگ بس کے اندر سفر کر رہے تھے بارات جا رہی تھی تو ایک نوجوان تھا اس کو گرمی لگنے لگی بس میں تو آپ کو تو پتا ہے ہمارے ملکوں میں تو بس کے اندر بھی بیٹھتے اوپر بھی بیٹھتے اور بس چلے تو نیچے بھی لیٹ جائے تو بہرحال یہ معاملہ تھا کہ اس کو گرمی لگنے لگی تو وہ بس کے اوپر چڑھ گیا اور اوپر جا کر آرام سے ہوا کھا رہا ہے اور بس پر بیٹھا ہوا سفر کر رہا ہے اتفاق سے ایسا ہوا یہ بس کے اوپر اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے کہیں سے کسی ایگل نے کسی چیل نے کسی سانپ کو پکڑا ہوگا کسی ایگل نے کسی چیل نے سانپ کو پکڑا ہوگا اور وہ ایگل سانپ کو لے کر اپنے بیک میں چوچ میں اڑ رہی تھی ایگل کے منہ سے وہ سانپ چھوٹ گیا سیدھا اس کے اوپر آ کر گرا اس کو سانپ نے کاٹ لیا یہ وہیں پر مر گیا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے یہ تو بڑے اطمینان سے چل رہا تھا اور یہ سن کر آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا معاملہ کہ یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے ایگل سانپ کو مارنے والی تھی اپنے منہ میں لے کر اڑ کر گئی ہے ایگل کے منہ سے سانپ چھوٹ گیا سانپ مرنے والا تھا اس کے بجائے وہ اسی کے اوپر گرتا ہے اسی کو مارتا ہے یہ مر جاتا ہے سانپ بچ جاتا ہے ان واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ بندہ تو کچھ بھی کر لے تو کیسے بھی اسباب اختیار کر لے کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ جو کرتا ہے اس کی مرضی ہے وہ مسبب الاسباب ہے اللہ چاہے گا عزت کے نقشوں میں ذلت پیدا کرے گا ذلت کے نقشوں میں عزت پیدا کرے گا کامیابی کے نقشوں میں ناکام کر دے گا ناکامیابی کے نقشوں میں کامیاب کامیاب کر دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام, سلام کا واقعہ قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا ہمیشہ ایک ڈنڈا لے کر گھومتے تھے سٹک قرآن کہتا ہے وَمَا تِلْكَ کبھی امین کا یا موسا ارے موسا یہ تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال هي عصاي وقت عليها اعلی غن ولی مریبرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے اور اس کے بینیفٹس بیان کرنے لگے کہ اللہ دیکھو یہ جو ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے نا اتوکہ میں اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں جب بہت تھک جاتا ہو اور بیٹھنے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے تو ڈنڈے ہی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتا ہو وہ اعلیٰ غن اور جب اپنی بکریوں کو گریس کرنے کے لیے لے جاتا ہو تو اس وقت میں جب بکریوں کو پتے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی ڈنڈے کو مارتا ہوں پتے گر جاتے ہیں میری بکریاں لیفز اور پتے کھا لیتی ہے فِيهَا مَعَارِبُ اور دوسرے بھی بہت سارے کام ہیں جو میں اس سے کر لیتا ہوں گویا موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں میرا ڈنڈا بہت بینیفیشل ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ دیتا ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں میں پتے جھڑتا ہوں میں بہت سارے کام کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلائے کہ یہ ڈنڈا جسے تم بہت بینیفیشل سمجھتے ہو بہت فائدے والا سمجھتے ہو آؤ اس کے بارے میں میں تمہیں دوسرا پہلو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اللہ نے فرمایا موسیٰ ذرا تمہارے ڈنڈے کو زمین پر تو ڈالو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈنڈے کو ڈالا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَا تو وہ ایک سانپ بن گیا جو کرول کرنے لگا رینگنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ میں تو ڈنڈے کو سمجھ رہا تھا یہ ہنڈریڈ پرسنٹ فائدے کا کام دیتا ہے یہ تو سانپ بن گیا اتنے ڈر گئے اتنے گھبرا گئے کہ پیچھے ہٹنے لگے اپنے ہی ڈنڈے کو دیکھ کر ڈر گئے پیچھے ہٹنے لگے اور سمجھنے لگے یہ سانپ ہے یہ مجھے کاٹ لے گا یہ نقصان دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے ڈرو مت ڈرو مت پکڑو اسے اٹھاؤ اب موسا علیہ السلام ڈرتے سانپ کو سنیک کو کیسے اٹھاؤں گا یہ کہیں مجھے کاٹ نہ لے اللہ نے فرمایا اٹھاؤ موسا حضرت مسا علیہ السلام نے اٹھایا ہی اٹھایا وہ دوبارہ پھر ڈنڈا بن گیا گویا اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ دیکھو موسیٰ نقصان دینا نفع دینا میرے ہاتھ میں ہے تم سمجھتے تھے اس ڈنڈے میں فائدے ہی فائدے ہیں لیکن دیکھو جب ہم چاہتے ہیں تو اسے سانپ بنا دیتے ہیں اور تم اس کو دیکھ کر ایسا ڈر گئے کہ تم سمجھنے لگے یہ مجھے نقصان دے گا اور جب تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈنڈا ساپ بن گیا ہے مجھے نقصان دے گا مجھے کاٹ لے گا تو میں نے اسے پھر ڈنڈا بنا دیا اور تمہیں بتلا دیا تم جسے نقصان دینے والا سمجھتے ہو ہم اسے نفع دینے والا بنا سکتے ہیں ہم نے دوبارہ ڈنڈا بنا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اسی طاقت کو بیان کیا اور بتلایا کہ ہم چاہے تو نفع والی چیز کو نقصان والا بنا سکتے ہیں اور نقصان والی چیز کو نفے والا بنا سکتے ہیں اس لیے سوال یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ جو سبب اختیار کرنے کہا گیا ہے کرے اسے لیکن خیال یہ ہو کہ میرا اللہ راضی رہے فرعون کو اللہ نے بہت مال دیا بہت دولت دی لیکن وہ دولت کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا تھا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا تھا نتیجہ یہ ہوا یہی دولت اس کے لیے نقصان والی بن گئے اور وہی دولت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلایا سلیمان بادشاہ بن گئے اور یوسف علیہ السلام اتنے بڑے عہدے اور پوسٹ پر پہنچ گئے کیونکہ اللہ کی مرضی پر مال کو چلایا قارون نے گمنڈ کیا تکبر کیا اللہ نے زمین کو پھاڑ دیا نتیجے میں یہ زمین کا پھٹنا اس کے لیے عذاب بن گیا فخصفنا بھی و بیدار الارض یہ ہم نے قارون کو زمین میں ڈھسا دیا زمین پھاڑ دی قارون اندر چلا گیا یہ زمین کا پھاڑنا اس کے لیے نقصان دہ بن گیا کیونکہ وہ اپنی منمانی کر رہا تھا اور دوسری طرف سیدنا اسماعیل علیہ السلام وسلام ننے سے بچے ہیں ان کی امی حضرت حاجرہ پانی ڈھونڈنے کے لیے بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی ہے اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے پیر زمین پر مار رہے ہیں بچہ جب روتا ہے ہاتھ پیر ہلانے لگتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام بھی اپنا پیر زمین پر مار رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے پیر زمین پر لگے ہیں اللہ نے پھر زمین کو پھاڑ دیا لیکن یہ پھاڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نعمت بن کر آیا کہ اسی میں سے زمزم نکلا اور یہ زمزم اس دن سے جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک لوگ زمزم پیتے رہیں گے زمین تو دونوں کے لیے پھٹی قارون کے لیے پٹی برباد ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمین پٹی ہے تو ان کے لیے وہ انعام ملا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو زمزم کا پانی نصیب ہو گیا معلوم یہ ہوا کہ کرنا ہے وہ جو اللہ کی مرضی ہے خدا کی مرضی کے مطابق کرو گے کامیابی تمہارے سامنے ہے اللہ کی مرضی کے خلاف کرو گے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو عقل کا بھی استعمال کرے سبب کا بھی استعمال کرے کرے لیکن نظر الاسباب پر ہو کہ میرے رب نے یہ کام مجھے کس طرح کرنے کہا ہے اس کے حکم کے مطابق کرو گے اللہ کامیابی نصیب فرمائے گا اور اگر اللہ سے بغاوت کر لی تو کوئی راستہ نہیں ہے ایک بڑا پیارا واقعہ سناؤں ینگ لڑکا تھا ایک نوجوان بالکل حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے ان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ حضرت گناہ بہت کرتا ہوں رات دن مجھ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں جی میں آتا بھی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو غلط کام چھوڑ دو لیکن گناہ چھٹتے نہیں ہے اور ڈر یہ لگتا ہے کہ اللہ کل مجھے عذاب دے گا اللہ میری پکڑ کرے گا اور اللہ کا عذاب میں برداشت نہیں کر پاؤں گا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ نوجوان پھر میرے پاس کیوں آئے ہو کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو اتنے بڑے اللہ والے ہو ایک سلیوشن مانگنے آیا ہو چاہیے تمہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ گناہ بھی کرتا رہو اور اللہ مجھے عذاب بھی نہ دے میں گناہ بھی کرتا جاؤ اپنی منمانی کی زندگی گزارتا جاؤ لیکن اللہ تبارک و تعالی میری پکڑ نہ کرے مجھے عذاب نہ دے تو ایسا کوئی سولوشن بتلائی ہے کوئی ایسا راستہ بتلائی ہے کہ گناہ بھی چپ چاپ کر لو اور اللہ کو اللہ مجھے عذاب بھی نہ دے اس کے عذاب سے بھی بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہو حضرت ابراہیم میں ندم رحمت اللہ علیہ نے اس کو دھتکار نہیں دیا کہ یہاں سے بے وقوف جیسی باتیں کرتا ہے ایسے کبھی ہو سکتا ہے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا اور اتنے اچھے انداز میں نصیحت کی حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یس ایک میتھڈ ہے ایک وے ہے میرے پاس گناہ بھی کرے گا تو اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائے گا کہا اچھا وہ کون سا طریقہ ہے نوجوان تو خوش ہو گیا کہا بیٹے ایسی جگہ پر جا کر گناہ کر لے ایسی جگہ پر چلا جا ایسے کونے میں گھس جا ایسی جگہ پر جا جہاں اللہ تجھے نہ دیکھتا ہو کر لے وہاں پر گناہ اللہ تیری پکڑ نہیں کرے گا وہ کہنے لگا حضرت ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں اللہ نہ دیکھے اللہ تو ہر جگہ حاضر و نادر ہے وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے میں بند کمرے میں بھی کوئی کام کروں گا کوئی نہیں دیکھے گا میرا پروردگار تو مجھے دیکھے گا تو ایسی تو کوئی دنیا میں جگہ نہیں ہے تو اس بنا پر یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دوسرا طریقہ ایک کام کر اللہ روزی دیتا ہے تو آرڈر بھی کرتا ہے یہ کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا تو ایک کام کر اللہ کی دی ہوئی روزی کھانا چھوڑ دے مت لے اللہ سے روزی جب تو اللہ سے روزی نہیں مانگے گا اس کی روزی نہیں کھائے گا تو اس کے حکم پر عمل بھی نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں اللہ سے روزی لینا بند کر دے کہنے لگا حضرت یہ کیسی بات ہوئی وہی داتا ہے وہی روزی دینے والا ہے وہی کھلاتا پلاتا ہے اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے وہی ہمارا روزی رسا ہے یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہا اچھا تو تیسرا کام کر تیسرا کام یہ ہے کہ دیکھ اللہ کی حکومت زمین میں ہے اور آسمان میں ہے اللہ کی حکومت سے باہر نکل جا زمین اور آسمان سے باہر نکل جا وہاں جو چاہے تو کرتا رہے اللہ تجھے کچھ نہیں کرے گا وہ کہنے لگا کہ تیسری کون سی جگہ ہے اللہ کی حکومت آسمان اور زمین میں ہے اس سے باہر تو میں نہیں جا سکتا اور ہاں آپ کو بتلاتا چلو اللہ نے بھی ہمیں قرآن کریم میں سور رحمان میں یہی کہا کہ اے لوگو اگر تم سمجھتے ہو کہ تم آسمان اور زمین سے باہر نکل جاؤ اور وہاں پر جا کر تم جو چاہے کر لو تو تمہارے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ تم باہر نکل سکو سور رحمان میں اللہ فرماتے فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان ارتل من اقطار السماوات والارض ول اردن فدو لاتر فدو نی اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان سے باہر نکل کر ٹرائی کر بھاگ مجھ سے بھاگنا ہے تو لیکن تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو ٹوٹلی میرے گرپ میں ہے تو میرے گرپ سے باہر نہیں نکل سکتا تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ ٹرائی کر وہ کہنے لگا یہ بھی امپوسیبل ہے میں زمین اور آسمان سے باہر نہیں نکل سکتا حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تجھے میتھڈز پر میتھڈز بتا رہا ہوں اتنے سولوشنز دے رہا ہوں تو کسی کو ایکسپٹ نہیں کرتا چل ایک اور کام کر لے گناہ کرتا جا کرتا جا جو جی میں آئے کرتا جا جب ملک الموت کی حاضری ہو جائے جب موت کا فرشتہ آ جائے اسے کہنا ارے تھوڑی تھوڑی دیر ویٹ کر لے ذرا میں توبہ کر لو توبہ کر لینا اللہ سب کچھ معاف کر دے گا وہ کہنے لگا حضرت یہ بھی امپاسبل ہے قرآن تو کہتا ہے کہ جب موت کی گھڑی آ جائے تو ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں ملتا لا ساعتا ولا يستقدمون ذرہ برابر ڈیلے نہیں ہو سکتی ہے موت اور ذرہ برابر بیفور ٹائم نہیں آ سکتی ہے موت تو یہ بھی تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ میرے پاس وہ وقت ہی نہیں ہوگا کہ میں توبہ کر لو تو حضرت ابراہیم ندم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آؤ تجھے تجھے ایک اور میتھڈ بتاتا ہوں کہ جب جب تجھے قبر میں ڈال دیا جائے جب تو قبر میں چلا جائے اور جب منکر اور نکیر تیرے پاس آ رہے ہو اس وقت ان کو منع کر دینا کہ تمہیں آنے کی پرمیشن نہیں ہے میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا دنیا میں تو میٹنگ کرتا ہے تو لگا دیتا ہے نا board no admission without permission لگا دینا وہاں پر بھی کہ نہیں میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا تو تو بچ جائے گا وہ کہنے لگا حضرت کیسی باتیں کرتے ہو یہ بھی امپوسیبل ہے کہ میں منکر نکیر کو روکو وہ تو آئیں گے سوال کریں گے سوال کا جواب دینا پڑے گا میں ان کو سٹاپ نہیں کر سکتا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو یہ بھی نہیں کر سکتا ہے چل تجھے ایک آخری آخری دیتا ہوں تو یہی ہے کہ تو مر جائے گا خبر میں جائے گا گناہ کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا جب اللہ فرشتوں کو کہے گا کہ پکڑو میرے اس بندے کو اور لے جاؤ اسے جہنم میں تو فرشتوں کے سامنے اڑ جانا کہنا میں نہیں چلوں گا جو کرنا ہو کر لو وہ کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ تو ایک پھوک ماریں گے میں جہنم جا کر گروں گا یہ بھی میرے لیے پوسیبل نہیں ہے حضرت ابراہیم بن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ ساری باتیں مجھے بھی پتا ہے تو نہیں کر سکتا ہے لیکن میں بتلانا چاہتا تھا کہ اے نوجوان اللہ کی طاقت کے سامنے تو کتنا بے بس ہے جب اتنا بے بس ہے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کیوں اس پر قادر مطلق کی نافرمانی کرتا ہے کیوں اس سے بغاوت کرتا ہے ارے یہ سب سوچنے سے اچھا تو یہ تھا تو توبہ کر لیتا اللہ سے معافی مانگ لیتا اپنی بگڑی کو بنا لیتا تو ایک بار ہاتھ اٹھا کر مانگے گا وہ تیرے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا نوجوان کہنے لگا اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں مجھے کیا کرنا تھا اور میں کیا سوال لے کر آ گیا برحال سوال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو اسباب ہم اختیار کرے اللہ کی مرضی کے مطابق کرے اس کے حکم کے خلاف جاؤ گے تو نہ دنیا میں کام آئے گا نہ آخرت میں کام آئے گا اور اس کی مان لو گے تو دنیا میں بھی نواز دے گا آخرت میں بھی نواز دے گا آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین